وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بارے اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہ ہو